ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ہند بنت بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے شوہر حضرت ابو سفیان پیسہ سنبھال کر رکھنے والے آدمی ہیں وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو سوائے اس کے کہ میں ان کی لا علمی میں ان کے مال میں سے کچھ لے لوں تب گزارا ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو مناسب حد تک کافی ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو ترانوے